أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساتیں مرحمت فرمائی اللہ نے ہمیں رحمت کا اشرہ دیا اور اس کے فضل اور کرم اور مہربانی سے مغفرت کے اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں قریب رمضان المبارک کا آخری اشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے ہمارے در پر دستک دینے والا ہے ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے طبیعتیں بگڑ چکی ہیں اور ہم بری عادتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ شریعت متحرہ میں اور مذہب اسلام میں ہم کو اپنے مکتب فکر اپنے مسلک اپنے جھنڈے اپنی جماعت اپنی جمیت اپنا مدرسہ اور اپنے مزاج کے مطابق جو چیزیں ملتی ہیں ہم اپنی چار دیواری کے اندر اسے مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں دیوبندی مکتب فکر دیوبند کی چار دیواروں میں رضاخانی مکتب فکر بریلیت کے چار دیواروں میں جسے جو اچھا لگتا ہے دین کا اہم ستون پیغمبر کا کام اسلام کا مقصد اور خیر امت کا وطیرہ بنا کر اسے پیش کرتا ہے میں خانخواہ چلاتا ہوں تو میں خانخواہ کو ایسے پیش کروں گا امت کے سامنے کہ دنیا میں اگر مذہب ہے اسلام ہے قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے تو خانخواہ کی چار دیواری میں ہے اور اللہ کی ضربوں میں ہے میں مدرسہ چلا رہا ہوں محتمیم ہوں رمضان میں زکات بٹورنے کے لیے آتا ہوں اور چندہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں مدرسے کا نقشہ ایسے پیش کروں گا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو مدرسے سے زندہ ہے اگر اسلام کا معنی ہے اسلام کا مفہوم ہے اسلام کا مطلب ہے یہ مدرسہ ہے اگر میری مسجد کا تعمیری کام ہو رہا ہے مسجد کے نقشے کو ایسے پیش کروں گا یہ نہ ہو تو مسلمان ختم یہ ہو تو مسلمانوں کی مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ خانخواہ کی اہمیت اپنی جگہ تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ تسکیہ کی اہمیت اپنی جگہ لیکن رمضان کی اہمیت اپنی جگہ قرآن کی عظمت اب کون انکار کر سکتا ہے انسان کے جسم میں مختلف آزا ہیں آنکھ اپنا کام کرتی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ کان اپنا کام کرتا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہاتھ اپنا کام کرتا ہے اس کی لیکن دل اور دماغ یہ اصل ہے انسان کے اندر اب آنکھ کہنے لگے میں دل ہوں کان کہنے لگے میں دماغ ہوں پیر کہنے لگے میں روح ہوں یہ خیانت ہے اور ظلم ہے ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں رمضان آیا تقریروں کی بھرمار رحمتوں کا مہنا برکتوں کا مہنا سخاوتوں کا یقیناً ہے تم کہو تو ہے نہ کہو تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے تم جس مدرسے کے لیے زکات لینا چاہتے ہو اور اسے سب کچھ بنا کر پیش کرتے ہو اس مدرسے کے علاوہ کوئی اور بھی تو ہے جس مسجد کے لیے چندہ لینا چاہتے ہو اس مسجد کے علاوہ بھی تو کوئی اور ہے جماعت والے ایسا جماعت کو بنا کر پیش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کھلی بات خدا رسول کو ڈر کر یہاں کہی جاتی ہے شاید کوئی کہتا ہو یا کہنے کے اندر جھجک رکھتا ہو اس کے باوجود یہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑنا تراوی کو چھوڑنا اعتقاف کو چھوڑنا کیوں بڑوں نے وہ انجیکشن دے دیا ہے اور وہ گلوکوز چڑھا دیا ہے کہ اب دید ہیں یہ نمبر آتے ہیں خانخواہ والوں نے وہ سلوگن دیا ہے اور دل و دماغ پر وہ چھاپ دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ضربوں کے علاوہ اور کوئی دین نہیں رمضان رحمتوں کا مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا اشرا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ رمضان کیا اپنے اندر جہاد کی تاریخ نہیں رکھتا کیا رمضان میں یوم الفرقان بپا نہیں ہوا میرا اللہ اگر بدر کو شمال میں لانا چاہتا تو لا نہیں سکتا تھا ذیل حجا میں لانا چاہتا نہیں لانا سکتا تھا رمضان کی سترہ تاریخ کو صحابہ کرام اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل سولہ روزہ رکھنے کے بعد بدر کی وادی کے اندر لف وادی کے اندر تپتی ریت کے اندر اور گرمی کے زمانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الفرخان کو پپا کیا اور فرخان کے معنی آتے ہیں یہی فرخان اللہ نے قرآن کا نام دیا اور یہی فرخان اللہ نے یوم بدر کا نام دیا آج ہمیں افطاری کی لذتیں افطاری کی فضیلتیں سہری کی لذتیں سہری کی برکتیں رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا جہنم سے خلاصی کا اشرا اور فرشتوں کے آمین کہنے کی باتیں اعتکاف کی خصوصیتیں اعتقاف کی فضیلتیں ہمیں یاد ہیں لیکن یہ جہاد کی باتیں یہ بدر کی باتیں یہ فرخان کی باتیں یہ منافقوں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والے دن کی باتیں آج ہمیں یاد ہے جس اہمیت کے ساتھ رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا اس اہمیت کے ساتھ ہم اس جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں آخر یہ جنگ بدر بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سترہ رمضان کے اندر سن دو ہجری کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بپا فرمایا تھا اور اس کی اہمیت جتائی تھی اس کی فضیلتیں بتائی تھی اس کے ایک ایک چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاصیت بتائی تھی ہم نہیں چاہتے نا ہمیں بیوی چاہیے اولاد چاہیے کوٹی چاہیے ہمیں بنگلہ ہم نہیں ان کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتے ہمیں مدرسے کے راستے سے جنت مل رہی ہے گنبد بنانے کے راستے سے مینارہ بنانے کے راستے سے مسجد کو مسلح دینے کے راستے سے مرے ہوئے باپ کے نام سے قرآن دینے کے نام سے جو ہے نام سے قرآن دینے کے نام سے جنت مل رہی ہے مری ہوئی ماں کے نام سے ایک موٹا چاول مدرسے کو دینے سے جنت مل رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کیا ضرورت ہے قتال کی بات کرنے کی جہاد کی بات کرنے کی بیوی کو بیوہ بنانے کی اولاد کو یتیم بنانے کی اس ظالم یہودی کتے نے عیسائی کتے نے انگریز کتے نے اس اسلام مسلمان دشمن نے مسلمانوں کے مزاج کو خراب کر دیا ہم نے عنوان دیا اسلام کیا اخلاق سے پھیلا ہر فرد یہی اسلام تلوار سے نہیں اسلام جنگ سے نہیں اسلام جو ہے بدر سے نہیں اخلاق سے پھیلا ایسی احمقانہ بات ایسی بے وقوفانہ بات کہ اسلام اور اخلاق کو دو مد مقابل چیزوں میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اسلام اور ہے اور اخلاق اور ہے جبکہ یہ دونوں جب ملیں گے نگیٹو پازیٹو آپ کا جو بلب جلتا ہے آپ کا جو پنکھا جلتا ہے آپ کی اے سی جو آن ہوتی ہے آپ کے گھر کے اندر ہیٹر گیزر جو چلتا ہے ایک تنہا تار دیجئے گا قیامت تک وہ کبھی کام نہیں کرے گا دو تار ایک نگیٹو ایک پازیٹو اسلام جو پھیلا اسلام کا خلاصہ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے اخلاق بھی اسلام ہے تلوار بھی جو ہے اسلام ہے بدر بھی اسلام ہے رات کو مسلح کے اندر سجدہ کرنا بھی اسلام ہے نبی کا رونا بھی اسلام ہے نبی کا نیزوں کو کھیل کو کرتب کو دیکھنا بھی اسلام ہے نبی کا حبشیوں کو مسجد نبوی کے گرون کے اندر جو ہے نیزے کا کھیل کھلانا بھی اسلام ہے نبی کا بدر کو جانا بھی اسلام ہے نبی کا ولید کے قتل ہونے پر ادبا کے ختم ہونے پر ابو جہل کے ختم ہونے پر خوشیاں منانا بھی اسلام ہے نبی کا ستر جو ہے سرایا کے اندر بھیجنا یہ بھی اسلام ہے نبی کا سترہ غزاوا کے اندر شریک ہونا یہ بھی اسلام ہے نبی کا میدان جہاد کے اندر سب بندی کرنا یہ بھی اسلام ہے نبی نے نامزد کر کاب ابن اشرف اور دیگر یہودیوں کو آپ نے کہا کہ جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا نبی کا ان کو قتل کی قتل کا حکم دینا اور ان کے قتل سے نبی قاتل کو اور ان کو جو ہے واسل جہنم کرنے والے کو جنت کی بشارت دینا یہ بھی اسلام ہے اس میں ڈرا دیا اور اس میں نقشہ پیش کیا بھائی اسلام تو تمہارے پیغمبر تو اخلاق والے تھے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا یہ کہہ کر اس ظالم نے اس دشمن نے مسلمانوں کے ہاتھ سے جہاد کی تلوار کو چھین لیا جہاد کے میدان کو چھین لیا جہاد کے نیزے کو چھین لیا جہاد کے تیل کو چھین لیا جہاد کے جذبے کو چھین لیا اور خود کیا کر رہا ہے ایٹم بم بنا رہا ہے ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے خود کیا کر رہا ہے ہم کو کہہ دیا اوپو اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور تم تلوار رکھو گے تم نبی کے جہاد کا ڈنڈا رکھو گے اور خود کیا کر رہا ہے فلسطین کے اندر ننگا ناچ ناچ رہا ہے افغانستان کے اندر خون کی ندیاں بہا رہا ہے عراق کے اندر وہ قتل عام کا دریا بہائے ہوئے ہے وہ کشمیر کے اندر وہ دنیا کے سوڈان کے اندر لبنان کے اندر فلسطین کے اندر اور چیچنیا کے اندر مسلمانوں کے سروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے اور مسلمانوں کے خون کو پانی سے کم قیمت کر دیا ہے اور اس کو ڈرا دیا کہ ہم دہشت گردی کرنے آئے ہم قتل اور غارت گری کا بازار گرم کرنے کے لیے آئے تم وظیفہ لے کر بیٹھ جانا تلاوت لے کر بیٹھ جانا مسلح لے کر بیٹھ جانا تزوی لے کر بیٹھ جانا یہ دین ہے یہ تلوار اٹھاؤ گے یہ اے کے فورٹی سیون اٹھاؤ گے یہ جہاد کی بات کرو گے ارے تمہارا اسلام خراب ہو جائے گا تمہارے نبی پر داغ لگ جائے گا دہشت گردی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اللہ اکبر امی جان کی فراست ایمانی پر قربان جائے اگر وہ آپ کے اخلاق گنانے بیٹھتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی سو زندگیاں لگ جاتی نبی کے اخلاق کے ایک گوشے کو بیان نہیں کر پاتی کون سے اخلاق کو وہ بیان کریں گے بیویوں کے ساتھ سلوک اولاد کے ساتھ سلوک دشمنوں کے ساتھ سلوک اپنوں کے ساتھ سلوک پرایوں کے ساتھ سلوک کون سی چیز کو بیان کریں گے امی جان آپ کی فراست ایمانی پر ہم قربان کیا فرمایا اللہ القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کانا خلق القرآن میرے محمد کی سیرت کو دیکھنا ہو قرآن کے آئینے میں دیکھ لو سور بقرہ پڑھو گے میرے محمد کا چہرہ نظر آئے گا سورہ توبہ پڑھو گے سورہ انفال پڑھو گے میرے محمد کا بدر اور میرے محمد کا عہد میرے محمد کا تبو اور میرے محمد کا خندق تمہیں نظر آئے گا اور تم صدقات اور خیرات کی آیتیں سخاوت کی آیتیں پڑھو گے میرے محمد کی سخاوت نظر آئے گی تمہیں عبادت کی آیتیں تم پڑھو گے میرے محمد کی تنہائی اور خلوت کے سجدے تمہیں نظر آئیں گے کیا جواب دیا امی جان کہ تم قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے اندر ساڑھے آٹھ سو آیتیں اشارتن کنایتن اور چار سو اسی آیتیں وہ جو براہ راست قطبہ علیکم السیام روزہ تم پر فرض کیا گیا ایسا ہی لفظ کتبہ علیکم القتال سیام کا لفظ نکالو سیام کے معنی روزے کے قتال کے معنی جہاد کے کتبہ علیکم کہ تم پر فرض کیا گیا کتبہ علیکم یہاں السیام وہاں القتال ہر مخرر رمضان کے مہینے میں سیام کی فرضیت کو بیان کرتا ہے بدر کے بارے میں جو لفظ آئے تھے کتب علیکم القتال اس کا تذکرہ کیوں نہیں امی جان نے کہا کہ نبی قتال کرتے ہیں یہ نبی کی سیرت ہے نبی جہاد کرتے ہیں یہ نبی کی سیرت ہے نبی زخمی ہوتے ہیں یہ نبی کی سیرت ہے نبی کا ایک منظر تائب کے اندر نظر آتا ہے نبی کا ایک منظر عریش چھپر کے اندر بدر کے قصبے کے اندر نظر آتا ہے نبی کا ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے قید کر دیا تھا شیب ابی طالب کے اندر وہ شکل نظر آتی ہے اور نبی کا ایک منظر حنائم کے اندر نظر آتا ہے تبو کے اندر نظر نہیں آتا ہے اللہ تکر القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کس کو بھلا دیا اور اس ظالم نے ایسا سکہ جمایا ایسی دھاک جہاد کے نام سے مسلمان گھبراتا ہے مقرر گھبراتا ہے مال بھی گھبراتا ہے اور اگر بس چلے ان مولویوں کا ان مدرسے والوں کا ان نام نہاد منافق مسلمانوں کا کلام پاک سے جس طریقے سے دیمک کو کھرچتے ہیں گندی چیز بچہ اگر دیوار پر پاخانہ کر دے کھرچتے ہیں الحاظ باللہ آج کا مسلمان کا بس چلے کلام پاک سے جہاد کی آیتوں کو کھرچ کر نکال دے نکال دے وہ نہیں چاہتا وہ جس کام کو لیے بیٹھا ہے وہ اسلام ہے جس کام کو لیے بیٹھا ہے وہ جہاد ہے جس کام کے اندر وہ کامیاب ہے وہ غازی ہے اور جس راستے کے اندر مر گیا وہ شہید ہے میں دیوبند کو جاتے ہوئے مر گیا میں شہید وہ بریلی کو جاتے ہوئے مر گیا وہ شہید وہ جھنڈا چڑھاتے ہوئے مر گیا وہ شہید وہ چلے میں مر گیا وہ شہید وہ سال میں مر گیا وہ شہید بدر کے اندر کیا تھا کیوں گئے تھے سولہ دن میرے محبوب روزہ رکھ کر کیا سفا کا چبوترا میں طیبہ کے اندر نہیں تھا رونا روتے ہیں اور دنیا کی بولی بولتے ہیں ہم اقلیت میں ہیں صاحب ہم ہندو ملک میں ہیں ہم سیکولر ملک میں ہیں کرے تو کہاں کرے جائیں تو کہاں جائیں ہمارے پاس اسباب بھی تو نہیں ہے نہ آئٹم بم ہے نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی ہے ہم کریں تو کیا کریں یہ تین سو تیرہ کے پاس کیا تھا کم فیتن قلیلتن غلط فیتن کثیرتم بیز اللہ کم جماعتی تین سو تیرہ اور مقابل کے اندر ایک ہزار کا لشکر دو گھوڑے زخمی گھوڑے ٹوٹی تلواریں اونٹ اور ایک اونٹ پر تین تین آدمیوں کی بیٹھنے کی نوبت نہ تیر نہ زیرا کسی کے پاس ٹوٹی تیر ہے زیرہ کمان نہیں کمان ہے تیر نہیں ہے زیرہ ہے تیر و کمان نہیں ہے کم منفی ات انلیل بلوت اسباب کہاں تھے مسلمان تو اسباب کا پجاری بن گیا تو تیر کا پجاری بن گیا تو تلوار کا پجاری بن گیا کیا تو بدر کے میدان میں وہ پہاڑ نہیں دیکھتا جہاں میرے رب نے جبرائیل کو نازل کیا تھا میکائیل کو نازل کیا تھا اسرافیل کو نازل کیا تھا تو بدری مسلمان بن کر تو دیکھ جبرائیل گھوڑے پر بیٹھا ہے ابو قتادہ کے وہ تیری مدد کے لیے آنے کے لیے بےتاب ہے وہ ابو یو کاماما ڈالے ہوئے ہے وہ تیری مدد کو آنے کے لیے بےتاب ہے اٹھ تو صحیح آجا میدان میں آجا اس کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آجا ان منافقوں کا ان یہودیوں کا ان اسلام اور مسلمان دشمنوں کا وہ ڈر نکال وہ خوف نکال وہ حیبت نکال وہ بزدلی نکال جو دل کے گہرائی میں خون کے قطرے قطرے میں انہوں نے داخل کر رکھی ہے بھائی دین اسلام سے پہلا ہے اخلاق سے پہلا ہے نبی نرم دل تھے نبی افو تھے نبی کریم تھے نبی جو ہے نرم دلی سے مسکرا کر دشمنوں کو معاف کر دیا مار فتح مکہ میں موقع پر فرمایا جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی جنہوں نے آپ کو برے نبی لا لاکری والے کو مولیوں کہا نبی نے طائف والوں کو معاف کر دیا ارے مزبل صرف میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو کاب ابن اشرف کے قتل کا حکم دیا ستر یہودیوں کے قتل کا حکم دیا سات سو اسلام اور مسلمان دشمنوں کے سفایا کرنے کا نبی نے حکم دیا نبی نے میدان بدر کے اندر جگہ بتائی یہ ابو جہل کی قتل کی جگہ ہے یہ ادبا کی یہ شیوا کی یہ لبیت کی یہ جو ہے فلاں کی یہ ولید کی یہ سیرت نہیں کس نے تجھے دھوکہ دیا جس وقت جو کام کرنا ہے میرے بھائی وہ کام اس وقت نبی کی سیرت ہے اگر اخلاق سے کام چل سکتا ہے تو تیرہ سال کے اندر ابو جہل مسلمان ہو چکا ہوتا تھا ادوا مسلمان ہو چکا ہوتا تھا کیا نبی اس وقت بد اخلاق تھے مکی زندگی کے اندر نبی کے اخلاق نہیں تھے ان نقل خلوق نظیم کی صنعت کیا آپ کو نہیں ملی تھی آپ کے اخلاق سے بڑھ کر نہ اب تک کوئی باخلاق پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسے اخلاق والا پیدا ہو سکتا ہے اس مکے کی تیرہ سالہ زندگی کے اندر نبی کے کس اخلاق کو دیکھ کر کیا ابو لہب نے یہ نہیں کہا تھا کہ تب لکا لہذا جما تنا اے محمد تم کہتے ہو قولو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کا نام لو اور وحدانیت کا اقرار کرو کامیاب ہوگے کیا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا کیا تیر چلے تھے کیا تلوار نیام سے باہر آئی تھی کیا نبی نے جہاد کا اعلان کیا تھا ارے جہاد ہجرت کے بعد سن دو ہجری کے اندر فرض ہوا تھا اب تمہیں اجازت دی گئی ہے جہاد کی اس اخلاق سے کون کافر مسلمان ہو گیا کس نے اون کی اوجھڑی ڈالنا چھوڑ دیا ارے اخلاق سے جہاں کام چل سکتا تھا وہ صدیق کا کام چل سکتا تھا وہ فاروق کا کام چل سکتا تھا وہ علی کا کام چل سکتا تھا وہ یاسر کا کام چل سکتا تھا وہ سمیہ کا کام چل سکتا تھا وہ عبد الرحمان ابن عوف کا کام چل سکتا تھا جن کو اخلاق کی زبان سمجھ میں آتی تھی نبی نے ان کے سامنے اخلاق کی زبان کو پیش کیا اور جنہیں اخلاق کی زبان سمجھ میں نہیں آئی نبی نے بدر کے اندر ان کو تلوار کی زبان سے سبق سکھایا اخلاق سے بات بتانا بھی نبی کی سیرت اور تلوار اٹھانا بھی نبی کی سیرت میدان میں آنا بھی نبی کی سیرت ایک آدمی ایک کتے کو پانی پلاتا ہے کا کتا ہے پیاسا کتا ہے اس کو پانی پلاتا ہے اخلاق کا کام ہے بد اخلاقی کا کام ہے ہندو پلائے مسلم پلائے اخلاق کا کام ہے اب کتا کھایا اور کتا پیا لیکن اب جیسے ہی کھایا جیسے ہی پیا اس کی ماں کو کاٹنے کے لیے دوڑا اب وہ ڈنڈا اٹھایا اب وہ غلیل اٹھایا اب وہ تلوار نیزا اٹھایا اب وہ بندوق اٹھائی اور کتے کو مارنے لگا اب کہو کہ بھائی ابھی تو تم اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے اب تم دہشت گرد بن گئے نہ جب پانی پلانا تھا تو وہ اخلاق تھا اب کتے کو مارنا اخلاق ہے تائف کے پتھر کھانا اخلاق تھا یہ ابو جہل کی قتل کا دکھانا اخلاق ہے وہاں شیب ابھی طالب کے اندر چمڑے کھانا اخلاق تھا تو یہاں حضرت حمزہ کو حضرت ابو عبیدہ کو حضرت علی کو مبارک بنا کر اتبا کا شیوا کا جسم کے ٹکڑے کرانا اور ان کی منڈی اڑانا یہ نبی کے اخلاق اور نبی کا کردار ہے تم صرف دھوکے میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تمہیں بیوی کی غلام ہو بیوی کا پیار چھوڑنا نہیں چاہتے ہو اولاد کا پیار چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تم اور کہتے ہیں اخلاق سے ہم امت کو اخلاق سے ہم قوم کے لوگوں کو دعوت دیں گے ارے مسلمانوں کی حالت غلام ہے یا حاکم کی ہے ہندوستان کے اندر کیا مقام ہے مسلمانوں کا حاکمانہ یعنی اس سے دیکھ کر ہندو ڈرتا ہے یا ہندو سے مسلمان ڈرتا ہے کس کی چل رہی ہے تھانوں میں کس کی چل رہی ہے عدالتوں میں کی چل رہی ہے کارپوریشن آفس میں کون بیٹا ہے ودھان سبھا میں کون کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے اندر مسلمان قوم کی حیثیت کیا ہے غلام کی ہے آزاد کی ہے دو قوموں میں کیا آزاد قوم غلام قوم سے عبرت پکڑتی ہے یا غلام قوم آزاد قوم کی نقالی کرتی ہے غلام مالک کی نقالی کرتا ہے یا مالک غلام کی نقالی کرتا ہے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان قوم کی حیثیت ایک غلام کی حیثیت ہے وہ یمیلوں کی چاپلوسی کے اندر لگا ہے وہ منسٹروں کے جھوٹا کھانے کے اندر لگا ہے اخلاق تم دکھاؤ گے اس کتے کو دیکھ کر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالنے والی یہ زلیل محکوم اور غلام قوم اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے گی اپنی ماں اور بہنوں کو جس کا نام سمیہ اور فاطمہ عائشہ اور قطعجہ انگریزوں کی اترن جن پینٹ پہنا کر محکومانہ اور غلامانہ زندگی گزارنے والی قوم کیا اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے گی اسلام آج ہندوستان کے اندر عالم کے اندر اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ خود اسلام کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑ رہا ہے اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ نہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہے ہم چور نہیں ہیں کشمیر میں میری ماں کی آبرو لٹی گجرات کے اندر نو سو مساجد کو شہید کر دیا گیا چیچنیا کے ایک ایک گڑے کے اندر وہاں پر سینکڑوں ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹ کر وہاں پر زندہ درگور کر دیا گیا ابو غریب جیل آج جو ہے سسک رہی ہے گوانتا نامو بھائی کی جیل سے آج چیخیں جو ہے اٹھ رہی ہیں آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی جیلوں تک آج مسلمان دہشت گردی کے کیس کے اندر لپٹا چیخیں مار رہا ہے چلا رہا رہا ہے آج گھروں کے اندر ان کی عورتیں سسکیاں لے رہی ہیں ان کے بچے یتیمانہ زندگی گزار رہے ہیں یہ قوم اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر سے دوسروں کو جو رام رام کہنے پر مجبور ہے جو دوسروں کے سامنے نمستے اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہنے پر مجبور ہے اور جے جے کال کرنے پر مجبور ہے چاپلوسی کرتی ہے چہرے بناتی ہے ارے خود آج اسلام اس پوزیشن میں آ گیا کہ سب کچھ ہمارا گیا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب الٹا آج ہمیں کانفرنسیں منعقد کرنی پڑ رہی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے تف ہے لانت ہے مجھے افسوس ہے مجھے رحم آتا ہے ان کانفرنسوں کے منعقد کرنے والوں پر کیا اسلام اتنا غریب ہو گیا اسلام آج اتنا یتیم ہو گیا کہ اس کا دفاعی وکیل تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اسلام زندہ تھا اسلام زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا اسلام اخلاق اور تلوار کے مجموعے کا نام ہے اسلام طائف اور بدر کے مجموعے کا نام ہے اسلام شیب ابھی طالب اور ہنین اور تبوک کے مجموعے کا نام ہے کمینوں تم نے اسلام جہاد کو اسلام سے کاٹ کر ان ظالموں کو موقع فراہم کیا کہ بھائی جہاد جہاد اور دہشت گردی دونوں ایک چیز ہے اپنی لاٹھی کو رکھتے اپنے اصا کو رکھتے اپنی تلوار کو رکھتے اپنے نیزے کو رکھتے اپنے جذبہ جہاد کو زندہ رکھتے خاص طور سے میں عہدے کی حالت میں ممبر رسول پر اگر اس جماعت اور اس تحریک کے کسی ذمہ دار تک یہ بات جا رہی ہو موت سے پہلے وہ توبہ کر لے مرکز نظام الدین کے اندر بیٹھے ہوئے یہ عمرا یہ بڑے بڑے ذمہ دار میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں موت سے پہلے توبہ کر لے اس تبلیغی جماعت نے اس امت کو جتنا جہاد سے کاٹا اور جتنا بدر سے کاٹا جتنا جذبہ شہادت سے کاٹا کوئی اور تحریک کسی اور جماعت نے نہیں کاٹا قادیانیوں نے جو کام کیا اور انگریز کی پیدا کردہ تحریکوں نے جو کام کیا آج انجانے کے اندر اپنی جماعت کو جہاد کا مرتبہ دے کر اپنی اپنی جماعت کے اندر مرنے والے کو شہید کا مرتبہ دے کر اور اس میدان کی مٹی جسم میں لگ کر میدان جہاد کا مرتبہ دے کر رمضان کے اندر جماعت میں نکل کر بدر کا مقام دے کر میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ کتے سے بدتر موت یہ لوگ پڑیں گے جو بدر کا مذاق اڑاتے ہیں اصحاب بدر کا مذاق اڑاتے ہیں جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں میری بات اگر سمجھ میں نہ آئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن اٹھائیے گا میں جذبات میں آ کر بول رہا ہوں میں جماعت کا دشمن ہوں میں میں چلے کا دشمن ہوں ایک جگہ اشتہار لگا تھا رمضان ایسے گزارے ایک امیر جماعت جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ رمضان گالیوں کے ساتھ ایسے گزارے کبھی کیبل آپریٹر پر اس کا جملہ نہیں کسا ہوگا کبھی جوے خانے کے بارے میں اس نے تبصرہ نہیں کیا ہوگا ہماری فکر امت محمدیہ کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہو امت محمدیہ اپنا وہ شہادت کا تاج دوبارہ پہن لے امت محمدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹیپو کی تاریخ بدر کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دے اور یہ کہنے لگا کہ نہ یہ تو مہنا گالیوں کا مہنا یہ گالیاں ہیں یہ گالیاں ہیں چوتھے پارے میں کن تم خیر امتین جس کو جماعت والے جیسے ہر جو ہے تحریک کا کانگریس کا بی جے پی پارٹی کا ٹھاکرے کی پارٹی کا جماعت اسلامی کا ایک سلوگن ہوتا ہے سلوگن کے طور پر اس آیت کو انہوں نے استعمال کیا گویا یہ آیت انہیں کے بارے میں نازل ہوئے کن تم خیر امتین اخریجت للناس تامرون بالمعروف بل عن المنکر نہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تم امر بالمعروف کرتے ہو تم نہیں انل منکر کرتے ہو ایسا بتائیں گے کہ جبرائیل مرکز نظام الدین کے پر امیر جماعت کے اوپر یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور جو جماعت کا کام کر رہا ہے وہ اخرجت للناس نکالے گئے چلوں میں نکالے گئے سالوں میں نکالے گئے جو ہے چار مہینوں کے اندر اور امر بالمعروف نماز کی دعوت اور نہیں انیل منکر منہ میں لگام کچھ نہیں مفتیم شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر مارک القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے دیکھو یہودیت سے باز آ جاؤ نصرانیت سے منافقت سے باز آ جاؤ منافق اس بدر کے جنگ کو یوم الفرخان کیوں کہا گیا اس لیے یوم الفرخان کہا گیا کہ آج منافق آج مومن الگ ہو گیا یوم الفرخان اس لیے کہا گیا کہ آج سچے پیٹھے والے اور جھوٹے پیٹھے والوں کی شناخت ہو گئی یوم الفرحان فرق کرنے والا دن اس لیے کہا گیا کہ سچے نمازی اور جھوٹے نمازیوں کے اندر فرق ہو گیا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفصیل کے اندر معرف القرآن کے اندر کلام پاک کے چوتھے پارے میں جس کو تم نے سلوگن بنایا ہوا ہے کل تم خیرہ امتن خلاصہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ امت محمدیہ کافروں کے سامنے مشرقوں کے سامنے آدائے اسلام کے سامنے دعوت پیش کرے گی اگر دعوت سے کام نہیں چلے گا تو نیاموں سے تلوار نکلے گی اور جہاد کی قوت سے ان کو منوائے گی یہ دونوں باتیں ہیں دعوت و جہاد اب ہم نے اس کو کر دیا دعوت و تبلیغ کنتم خیر امت ان کا ترجمہ دعوت و جہاد ہے مفتی شفیع صاحب نے میں حوالہ دے رہا ہوں حوالہ غلط منہ مانگا انعام دیا جائے گا کہ ہاں لا اکراہ فی الدین دو چیزوں کے اندر فرق ہے کسی کو مسلمان بنانے میں تلوار کا استعمال جائز نہیں کافر جا رہا ہے تلوار نکالا اور گردن پر رکھ دیا اور کہنے لگے مسلمان ہو تجھے مار دوں گا یہ حرام ہے لا اکراہ فی الدین یہ جائز نہیں کسی کو مسلمان بنانے میں اور اسلام کو نافذ کرنے میں یہ دو چیزوں کے اندر فرق ہے مسلمان بنانے میں تلوار کا استعمال حرام تھا حرام ہے حرام رہے گا تیری مرضی ابو جہل کی زندگی گزار کی زندگی گزار اور بھائی سلول کی زندگی گزار شیوا کی زندگی گزار تیری مرضی لیکن اسلام کے احکامات کے نفاذ کے اندر اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تلوار چلے گی نیام سے تلوار نکلے گی تیر چلے گا اور تجھے سر نگو ہونا پڑے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے اور خلیفت المسلمین بنے اسلام کے احکامات کو نافذ کرنا انہوں نے چاہا تو اس وقت کے کچھ لوگ جو مرتد ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے ہم نماز پڑھیں گے ہم روزہ رکھیں گے ہم حج کریں گے ہم عمرہ کریں گے ہم خانقاہوں میں جائیں گے ہم جماعتوں میں جائیں گے ہم تلاوت کریں گے ہم ذکر کریں گے تو کیا کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خبردار اگر کسی کے حق کے اندر اون کے ساتھ اس کی رسی آتی ہو اون دیتا ہو اور رسی نہ دیتا ہو ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل جائے گی یہ نفاذ اسلام کا مسئلہ تھا مسلمان بنانے کا مسئلہ تو ہندو بن جا تجھے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تجھے زکات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جیزیا دے اور آرام کی زندگی گزار لے مسلمانوں جب تک ہمارے پاس بدر کا سبق تھا اور جب تک ہمارے ہاتھ میں جہاد کی لاٹھی اور شہادت کی لاٹھی آتی اور جب تک ہمارے سامنے بدر و حنین کا مارکا تھا اور جب تک ہماری مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر رہی تھی ٹیپو کو پیدا کر رہی تھی محمد بن قاسم کو پیدا کر رہی تھی اور جب تک خالد ابن ولید کے جذبات ہمارے نوجوانوں کے اندر تھے اور جب تک ہماری خواتین کے اندر حضرت سفیہ کے جذبات تھے حضرت زنیرا اور حضرت سمیہ کے جذبات موجود تھے اور جب تک ہمارے بچوں کے اندر ماں اور موث کے جذبات موجود تھے کسی یہودی کتے کی مجال تھی جو ہمیں دیکھ کر بھوکے رونا روتے ہو ہم اقلیت میں ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہمارے پاس اسباب نہیں دیکھو طالبان نے بغیر اسباب کے لڑائی لڑی ہار گیا شکست کھا گیا حکومت چلی گئی وہ شکست کھانا کہتے ہیں دنیا کے چپے چپے میں طالبان کے جوتوں کے زدے میں جذبہ جہاد بیدار ہوا جذبہ شہادت بیدار ہوا جو بڈھے مر چکے بڈھیوں کے پیچھے چھوڑو ان کو نوجوانوں اٹھو آؤ علی کا دامن پکڑو آؤ ابو ویدا کا دامن پکڑو آؤ بدری صحابہ کا دامن پکڑو اب یہ بڈھے خون کے رگ اور ریشے کے اندر بڈھی کے پاخانے کے جراثیم اور اس کے حیض و نفاس کے جراثیم اب داخل ہو چکے ہیں تم اس کو زمزم سے دھو تم اس کو جنت کی نہروں میں غوطہ دو اب یہ جراثیم مرنے والے نہیں یہ وائرس ختم ہونے والا نہیں نوجوان یہ تو سائنس کا زمانہ یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ یہ تو ایجوکیشن کا زمانہ سمجھو بدر کیا ہے سمجھو ہنین کیا ہے سمجھو اصحاب بدر کیا ہیں ہماری شان و شوکت کی تاریخ پلٹ کر دیکھو تم اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرو گے تمہارے گھر انگریزے انگریزی کتوں کی طرح تمہاری تہذیب تمہارا برتھ ڈے نہیں گیا تمہاری بیوی کی سالگرہ نہیں گئی تمہارا چہلم غیروں کا نہیں گیا تمہارا تین دن کی زیارت بھیڑوں چماروں کے طریقے نہیں گئے تم اپنے اخلاق سے متاثر کرو گے ارے اخلاق سے متاثر کرنے والی قوم حاکمانہ زندگی گزارتی ہے تلوار لے کر تیر لے کر جذبہ جہاد لے کر جذبہ شہادت لے کر وہ زندگی گزارتے ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب حملہ آور ہوئے اور ہندوستان کو فتح کرنے لگے ایک علاقے کو جب فتح کیا سوم نام کے مندروں کے ہاتھ توڑ دیے اور ان کے سروں کو ختم کر دیا اور ان کے وجود اور تشخص کو مٹا کر کلیم طیبہ کا پرچم جب لہرایا کافر کو دشمن ہونا چاہیے تھا نہیں ہندو کو دشمن ہونا چاہیے تھا نہیں علاقے کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو ہندو کی مائیں اور ہندو کی عورتیں آپ کے قدموں میں گر کر رونے لگی محمد آپ نہ جائیے گا آپ یقیناً فاتح بن کر آئے ہمارے مندروں کو ہمارے مذہب کو آپ نے ختم کیا اسلام کا پرچم لہرایا لیکن محمد بن قاسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آپ تھے یہ علاقہ رحمتوں والا علاقہ تھا حضرت نے کہا مجھے جانا ضروری فرمایا اگر جا ہی رہے ہیں ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کا مجسمہ مورتی بنا کر آپ کی پوجا کریں گے یہ ہوتی ہے حاکم قوم کہ جو محکوم قوم پر اپنے اخلاق کا اپنے کیریکٹر کا اثرات ڈالتی ہے آج مسلمان اور ہندو میں پتہ نہیں لگتا بیساکھی کا تہوار اور رکشا بندھن کا تہوار گنیش کا تہوار اور ہولی کا تہوار یہ منانے والا ان کو ان کے سامنے اخلاق سے متاثر کرے گا پہلے اپنے ہندو مت کو ختم کر انگریزیت کے جراثیم نکال منافقت کے جراثیم نکال پہلے تو تو مسلمان من جو ہو رہے ہیں وہ قدرت کا کرشمہ اسپین میں امریکہ میں جاپان میں انڈونیشیا میں ہندوستان میں وہ مسلمان ہونا اور بات اور اسلام کا نافذ ہونا اور بات اسلام کو نافذ کیا جائے گا حضرت امر عاص رضی اللہ تعالیٰ اس غلام ملک کے اندر رہ کر مسلمان آزاد نہیں ہے مسلمان آزاد نہیں ہے ایک ہندوستانی کلچر کے اعتبار سے محکوم اور غلام ہے اور دوسرے دینی اعتبار سے مسلمان محکوم اور غلام ہے ہندوؤں کی تہذیب ہندوؤں کے کلچر اغیار کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے ہوئے ہیں بظاہر چونسٹھ سال آزادی کے گزر گئے اور اس آزادی کو منوانے کے لیے کتنی ہماری ماں اور بہنوں اور کتنے ہمارے باپ داداؤں کو ریل کی پٹری کے پر ڈال کر ٹرین کو گزار دیا گیا اور کتنوں کو کنزیر کے چمڑوں کے اندر ڈال کر ان کو جلا دیا گیا اور کتنوں کو پیڑ سے باندھ کر ان کی ماں کی ابرو لوٹی گئی اور کتنوں کو درخت پر سلی پر لٹکا دیا گیا آج کا ہندوستان دیکھنے کے لیے بھی شیخ الہند نے اگر آج آ جائے شیخ الاسلام آج آ جائیں ٹیپو آج آ جائیں کہیں گے افسوس اس ملک کے ایسی آزادی کے لیے میں نے اپنی بیوی کو بیوہ منایا اولاد کو یتیم بنایا کون سے ملک کی بات کرتے ہیں کون سی زندگی کی بات کرتے ہیں آزاد لوگ کیسے ہوتے ہیں مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے امر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کو فتح کرنے گئے مخوخص جو قبطی بادشاہ تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کو سن کر ایک جزیرے کے اندر چلا گیا اسے معلوم تھا کہ مصر سے اس جزیرے تک آنے کے لیے ایک پل ہے اس پل سے مسلمان آ کر مجھ پر حملہ کر دیں گے چنانچہ اس نے اس پل کو توڑ دیا اور جلا دیا اور سمجھ لیا کہ اب ہم آزاد ہیں اب ان کا خدشہ اور ان کا ڈر ہمیں نہیں ہے ایک طرف مقوقش کے پاس آنے والے لشکر کو توڑ دیا اور دوسری طرف اہل شام کو اکسا کر مسلمانوں کے خلاف مصر کے آس پاس وہاں پر اس نے اسلام مسلمان دشمنوں کو جمع کر دیا اب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی حیثیت وہ ہو گئی جو حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے لشکر کی سامنے جائیں سمندر اور پیچھے جائیں ترون پیچھے جائیں شام کے لوگ آگے جائیں پل ٹوٹا ہوا مسلمان کیسے ہوتا ہے اس کے جذبات اور اس کے خیالات کبھی شکست نہیں کھاتے ہتھیار نہیں کیسے لڑیں جذبہ تو ہے کلمہ تو ہے قرآن کی طاقت تو ہے مسلح تو ہے مسبات تو ہے تصویر کے دانے تو ہیں اللہ جس نے ابو بکر کو کہا تھا نبی نے کہ لا تحزن ان اللہ مانا کہ ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں جو اللہ غار سور کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ تھا وہ اللہ کی قدرت تو ہمارے ساتھ ہے وہ بدر کے فرشتے تو ہمارے ساتھ ہیں کون سا رونا روتے ہو مسلمانوں کون سی کچھ دلی اور احساس سے کم تری کی زندگی گزارتے ہو امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر مخصص نے اپنے دو نمائندوں کو حضرت امر آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو سمجھا دو کہ بھائی تم بات مان لو روپیہ دیں گے پیسہ دیں گے لالچ دلایا ان کو لالچ دلایا یار بدر کے میدان میں سوتا ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو حضرات کو اپنے یہاں مہمان بنا کر رکھ لیا مخوخص ڈر رہا ہے مخوخص گھبرا گیا کہ یہ بیچارے انجانے لوگ کہیں ہمارے امبیسیڈر کو ہمارے سفیروں کو قتل نہ کر دیے ہو بڑا پریشان ہوا اور اس کے بعد جب دو دن کے بعد یہ نمائندے بقوقش کے پاس واپس ہوئے تو ان کی حالت بدل چکی تھی مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کیریکٹر کو دیکھ کر ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر بقوق سے کہنے لگے جہاں پناہ ان کا پیغام میں یہ لے کر آیا ہوں یا تو اسلام قبول کرو اسلم تسلم اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے یا نہیں ٹیکس دے کر جزیا دے کر تم چھٹکارا پالو یا نہیں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ ان دونوں کی باتیں سن کر مکوکس کے پسینے پسینے نکل گئے اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم ٹیکس دے کر جزیا دے کر تین ہی چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے یا تو دعوت یا تو جزیہ یا تو موت کا میدان یہ مسلمانوں کا وطیرہ تھا دو چیزوں کو چھوڑ دیا جزیہ کو چھوڑ دیا قتال کو چھوڑ دیا جنگ کو چھوڑ دیا دعوت دعوت دعوت امت مکی زندگی گزار رہی ہے امت پرسی کی زندگی میں گزار رہی ہے حکومت ہماری نہیں ہے سلطنت یڈیورپا اس کا باپ نہیں ہے تین سو تیرہ تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے صحابی کو بھیجا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ولید آ رہا ہے ادبا آ رہا ہے شیبا آ رہا ہے ابو جہل آ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لیا آپ نے آج مکے نے اپنے جگر کوشوں کو اپنے کلیجے کو نکال کر بدر میں پھینک دیا ہوشیار رہنا اور یہاں کیا ٹوٹی تلواریں بنگی تیرے زخمی گھوڑے ہزار کی تعداد یہاں تین سو تیرہ وہاں نو سو گھوڑے یہاں دو گھوڑے وہاں سات سو اونٹ یہاں سات یا ستر اونٹ کیا حالت تھی وہاں عیش و عشرت سارنگی تبلا موسیقی میوزک شراب کباب اور یہاں صحابہ کرام کا رونا صحابہ کرام کا روزے کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش چھپر اور صاحبان کے اندر پوری رات اللہ تبارک تعالیٰ کو منوانا کیا مسلمان ڈر مسلمان پسیج گیا بچے بچے کے اندر جذبہ تھا بدر کے میدان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ کو مدینہ طیبہ سے نکلے اسی کلومیٹر کا فاصلہ بدر کا میدان پہنچتے پہنچتے سولہ رمضان ہو گئے سترہ رمضان جمعہ کا دن تھا جو کل سترہ رمضان گیا وہ آج جمعہ کا دن تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کے اندر چھٹائی کی کہ کہیں بوڑھے لوگ کمزور لوگ نااہل لوگ تو نہ آ گئے ہو کون سی بزدلی احساس کم تری کی زندگی گزار رہے ہو کم انفیتن کلیلتن غلط فیتن کثیرتم بیزن اللہ جب لشکر کے کنارے صفوں کے کنارے دو ننے منے بچوں کو دیکھا مدینہ طیبہ کے یہ معصوم کلیاں تھیں جو ابھی پھول بننے سے رہ گئے تھے ان کے چہروں کے اندر ابھی ماں کے دودھ کے آثار تھے ابھی ان کا بچپنا رخصت نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماض اور ماوس وہ افرا خاتون وہ افرا خاتون جس کے سات بچے میدان جہاد کے اندر شریک ہوئے تھے بدر کے اندر دو خامندوں سے سات بچے پیدا ہوئے تھے ساتوں کو انہوں نے بدر کے اندر جھوک دیا تھا ماں شان کیا کرتی تھی کہ میں شہید کی ماں ہوں میں مجاہد کی ماں ہوں آج افرا کا رونا تھا اس لیے کہ آج اس کا خامی نہیں تھا آج اس کا کوئی اپنا نہیں تھا بھائی نہیں تھا مامو نہیں تھا اور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کا پرچم لے کر بدر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تین سو تیرہ کو جب جاتے ہوئے دیکھا اس لشکر جرار پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھا یہ دوڑتے ہوئے گئے امی جان افرا کیوں رو رہی ہے فرمایا بیٹے آج میرا گھرانہ بد نصیب ہے تیرا ماما ہوتا میدان بدر میں جھونک دیتی تیرا ابا ہوتا میدان بدر میں جھونک دیتی تیرے کوئی چچا ہوتے میدان بدر میں جھونک دیتی کیا کروں مجھے جانے کی اجازت نہیں امی جان کیا کچھ کم ہے ہم کہ ہمیں جھونک دیجئے میدان بدر کے اندر ہم میدان بدر کے پیون بن جائیں گے امی جان قیامت کے دن تم رسوا نہیں ہوگی یہ نو سال یہ دس سال کے بچے تم ہارلکس پیتے ہو گلوکوز چڑھاتے ہو رٹھے بناتے ہو اور جا واکنگ خدا جانے کیا کرتے ہو مظلوموں پر ظلم کرنے کے لیے یتیموں کی آہیں لینے کے لیے علماء پر ستم ڈھانے کے لیے مزدوروں کا حق مارنے کے لیے آخر کس کام کے لیے ان معاوض اور معاذ اور معاوض کے جذبات کے سمندر میں ڈوب مرو کہ جب امی جان نے اجازت دی دوڑتے ہوئے جا کر لشکر کو پا لیا آخا نے کہا بیٹے تم چھوٹے ہو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے حضرت محاذ قربان جائے تیری بہادری پر تیری شجاعت پر تیری عقل مندی پر پیر کو کھڑا کر کر اپنے قدموں کو اونچا کر لیا فرمایا کیا اللہ کے نبی میں اب بھی چھوٹا ہوں اللہ کے نبی نے بوڑھے پر ہاتھ رکھا بیٹا ضد نہیں کرتے چلے جاؤ واپس کیا قربانی تھی کیا جذبات تھے کیا ہو گیا مسلمان کسے تجھے نظر لگ گئی ایک ایک بچے بچے میں ایک ایک عورت میں اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبات تھے جو رو کا حیث و نفاق چاٹ کر جو رو کی غلامی کر کر مانو دولت کی پوجا میں یہ زندگی گوا دے گا کل ماس کو کیا تہرا دکھائے گا کل معاوض کو کیا تہرا دکھائے گا کل حضرت حمزہ کے سامنا کیسے کرے گا حضرت حسین کا سامنا کیسے کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماس کے موڈے پر ہاتھ رکھا کیا جملہ ارشاد فرمایا کیا اللہ کے نبی میں اب بھی چھوٹا ہوں کہا بیٹے تم تو چھوٹے ہو اب تو تمہاری عمر بڑھنی گئی کیا کہا اللہ کے نبی جس کے مونڈے پر محمد کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا ہو سکتا ہے یہ کہنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی بیٹا تم جا سکتے ہو ہم آپ کو ہم سے رونے لگے کہنے لگے میرا بھائی میدان میں جا رہا ہے میں اما کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم دونوں کو لڑا کر دیکھیے وہ عمر میں بڑا ہے وہ قد میں بڑا ہے لیکن شجاعت کے اندر بہادری کے اندر میرے کارنامے دیکھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے آدمی کہاں جا کر جہاد کرو کہاں بھی میں شہادت نوش کرو لڑکی کو لین مارنے سے پہلے کبھی پوچھا تھا کالج کی لڑکی کو بھگا کر لے جانے سے پہلے کبھی پوچھا تھا جمعیتوں کے جماعتوں کے پجاریوں یہ ہے جذبہ جہاد معاوض نے کہا اللہ کے نبی کیا چہرہ میں اپنی ماں کو دکھاؤں گا میں بڑھ گیا ہے وہ دیکھنے میں جو ہے ہٹا کٹا ہے میرے جوہر دیکھیے بیدر میں میری تعریف فرمائیں گے اور باقی وہ جوہر دکھائے حضرت ماس اور معاوض نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا لڑا کر دیکھ لیجئے کون جیتے گا اس کو بھیجیے گا چپکے سے بھیا کے کان میں کہہ دیا کہ تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو بدر کے لیے اب مجھے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے نبی ایک کام کرو تم جنگ ہار جاؤ کشتی ہی ہار گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویس کو بھی شریک کر لیا نتیجہ یہ ہوا حضرت عبد الرحمان ابن آؤ پوچھتے ہیں کہ یہ دو نن منے بچے نو سال دس سال کی عمر کیا ہو گیا ہمارے جذبے کو کیا ہو گیا ہمارے جذبے شہادت کو یہ دنیا لے کر کیا کریں گے ہم یہ مال لے کر کیا کریں گے یہ بیوی قیامت میں کام آئے گی یہ کاروبار قیامت میں کام آئے لے کر کیا کرو گے مسلمانوں یہ بدر کا مہنا ہے یہ فرقان کا مہنا ہے یہ کتال کا مہنا ہے یہ سور تالا اور سور انفال کا مہنا ہے یہ جد جہاد اور یہ جد شہادت کا مہنا ہے یہ ماس اور مومس کا مہنا ہے یہ حضرت حمزہ کی بہادری کا مہنا ہے یہ حضرت علی کی شجاعت کا مہنا ہے یہ ماس اور موبس کا چھپک کر وقت کے فرعون اور اس امت کے فرعون کو واصل جہنم کرنے کا مہنا ہے تمہیں سموسوں کی فضیلت یاد رہی میٹھے لسی کے گھوٹ یاد رہے ماگ اور موبس کا پیرون امت پر آخا نے فرمایا یہ میری امت کا پیرون تھا اور موسا کا جو پیرون تھا اس کے مقابلے میں یہ میری امت کا پروون موسا کے پیرون سے زیادہ خطرناک تھا کم سے کم حضرت موسا کا پیرون جب موت کو دیکھا آخری لمحات کو دیکھا ملک الموت کو دیکھا آمن تو بھی موسا و ہارون کہا تھا کہ موسا ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا محاذ اور واپس دعا کر تیرے جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائے عبد الرحمان عوف نے پوچھا کہتے ہیں بچوں نے پوچھا چچا جان وہ کہا ہے کہا کہ تم کیا کرو گے ارد گرد لوہے کی حصار تیروں کی برسات تلواروں کی جھنکار کے باڑی گاڑوں کے درمیان ہے نہیں ہم نے سنا ہے کہ میرے محمد کو وہ گالی دیتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستایا کرتا تھا ہماری جان چلی جائے ہم شہید ہو جائیں لیکن آج چچا جان ہم اس کا کام تمام کریں گے نہیں بیٹا تم نہیں کر سکتے چٹا گان پتا تو بتائیے پتا بتایا راوی بیان کرتے ہیں ایک چیل کی طرح اور ایک پرندے کی طرح جھپک کر معذ اور معوض رضی اللہ تعالیٰ نما نے ابو جہل کے پیر کاٹ دیے ابو جہل کا پیر کٹنا تھا نیچے وہ آیا دونوں بھائیوں نے ایک بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے جسم پر وار کیے اتنا دیکھنا تھا یہ باڈی گارڈ جو کاموش رہتے انہوں نے حضرت معبیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیر کر دیا اور انہیں جامع شہادت پلا کر ان کو شہید کر دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ موڑے سے کاٹ دیا چمڑے پر لٹک رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام کا پہلا باریکا اسلام کی پہلا غزوہ اسلام کی پہلی جنگ انہوں نے جنگ کے نقشے کو نہیں دیکھا تھا اب تک یہی سبق سن رہے تھے کہ گالیاں برداشت کرو پتھر برداشت کرو تانے برداشت کرو صبر کرو صبر کرو یہ ننگے منڈے بچے آج میدان کے اندر معاذ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ مجھے میدان جہاد کے اندر جو ہے آڑ آ رہا تھا درمیان میں آ رہا تھا میں نے اس ہاتھ کو پاؤں تلے کیا اور کھینچ کر اس ہاتھ کو جدا کر دیا اور جنگ ختم ہونے کے بعد میرے محبوب عریش کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس وقت کے پراؤنڈ کو فاصلے جہنم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باز کو سینے سے لگایا اور کہا کہ وہ ہاتھ لاؤ اس ہاتھ کو مونڈے سے جوڑا اور اپنا لوا میں مبارک لگایا وہ ہاتھ دوبارہ جو کا تو ہو گیا یہ کارنامے تھے حضرت باز اور بابس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب جو ہے ان کافروں کو مقتولین کو دیکھنے کے لیے گئے اللہ نے تین سو تیرہ وہاں ہزار کا لشکر یہاں نیزے یہاں جو ہے سب کچھ اور وہاں کچھ نہیں اور جا کر دیکھا تو ستر لوگ قتل ہو چکے تھے اپنے اون کے کجاوے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ستر تو واسل جہنم اور ستر کا مال ستر کو قید کر کر مال سمیت غلام بنا کر ہتکڑیاں ڈال کر آخا کے سامنے ان جان نے پیش کر دیا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں مردے گننے لگا ابو جہل کے قریب گیا بڑا ہوشیار تھا اس کا نام تھا ابو الحکم حکم فیصلہ کرنے والا سپریم کورٹ کا جج تھا بڑی عزت تھی اور بنت عبد المطلب عبد المطلب کی بیٹی جو حضرت عباس کی بہن تھی اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک پتھر نکلا ہے پہاڑ سے اور اس کے چورے چورے ہوئے ہیں اور مکے کا کوئی گھر اس چورے سے خالی نہیں ہے اور یہ اونٹ زخمی ہو کر حرم کے اندر آ کر چیخ رہا ہے اے مکے کے کافروں اے مکے کے مشرکو اے مکے کے باشندوں جاؤ قتل گاہ تمہارا انتظار کر رہی ہے تین دن کے اندر تمہارا قتل ہونے والا ہے زمزم غفاری اور ایک صحابی جو امیہ کی حفاظت کے اندر آئے تھے انہوں نے بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امیہ بھی قتل ہوگا ابو جہل بھی قتل ہوگا اور قتل ہو کر ان کے لاش کے ٹکڑے یہاں گریں گے ابو جہل کی ہوا خراب ہو گئی مسلمانوں ابو جہل کا امیہ کا باوجود دشمن ہونے کے اپنے آقا پر جو ایمان تھا اپنے آقا کی بات پر جو بھروسہ تھا یہ اگر بھروسہ تم میں ہوتا نماز نہ چھوڑتے داڑھی نہ مڈاتے اپنے گھر میں ٹی وی نہ چلاتے چوت کی چیٹی نہ چلاتے اللہ کے گھر کو حیران نہ کرتے ابو جہل اب جو ہے بہانہ بازیاں کرنے لگا نا جی میرے پیٹ میں درد ہے میرے رشتہ داری میں شادی ہے کہا نہیں سردار آپ نہیں تو جنگ کیسے ہوگی منوا لیا ایک دوست ابو جہل کا منڈے میں ہاتھ رکھ کر حرم میں بلالے کو گیا کیا قصہ پیچھے مار بیک مار رہی نا پہلے بہت اچھلتے تھے شعر و شاعری کرتے تھے لوگوں کو اکساتے تھے کہ ان مسلمانوں کا انتخاب لو ان مسلمانوں کا بدلا لو یہ مسلمان سر اٹھا رہے ہیں آج کیوں جناب وہ جہل نے صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا ابو لہب ایک تھا آدمی اس کو اس نے کچھ ہزار روپے قرض دے رکھا تھا وہ بوڑھا ہو کر نہیں دے سکتا تھا واپس تو ابو لہب نے اپنی جگہ اس بوڑھے کو بھیج دیا جنگ کے میدان کے اندر اب امیہ کہتے ہیں راوی بیان کرتا ہے اتنا ڈرا اتنا کپ کپایا لگتا تھا کہ پیشاب اس کے پاجامے سے نکل جائے گا پاخانہ خطا ہو جائے گا بے ہوش ہو کر گر گیا امیہ کی بیوی نے تیش دلایا غیرت دلائی مرد ہو کر کرتے ہو کہنے لگا نہیں محمد جو کہتے ہیں ہو کر رہتا ہے پھر کیوں جا رہے ہو نہیں نہیں اب شرما شرمی کی بات ہے نہیں گیا لوگ بزدل کہیں گے ایک کام کر دو وہ اگلے پڑاؤ سے واپس آ جاتا اس کے اگلے پڑاؤ سے موت لکھی ہوئی تھی آقا نے بتایا ہوا تھا ولید یہاں گرے گا ادبا یہاں گرے گا امیہ یہاں گرے گا ابو جہل یہاں گرے گا بچنے والا کہا تھا ہزار قدر کے گھیرے میں آ چکا تھا موت اس کی بدر کے میدان کے اندر بلائی جا چکی تھی اب وہ ارادہ کرتا اگلے پڑاؤ پھر وہاں نہیں ہوتا اگلے پڑاؤ ابو جہل <coughs> کہتا مجھے ٹیلی گرام آیا مجھے تار آیا مجھے ایس ایم ایس آیا میری گھر کی حالت نئے سردار جا نہیں سکتے تمہارے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں موت جو بلائی تھی اس کو موض اور مووس کے ہاتھوں جو پٹنا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر دیکھا کہ کچھ رمق جان کی باقی تھی اور جوتا دھر کر اس کے سینے پر بارا اگر تو اسلام کو قبول کیا ہوتا ملون تیری یہ حالت ہوتی اللہ کے نبی نے فرمایا پیغمبر جیسا ہوتا ہے پیغمبر کا فرون بھی ایسا سخت ہوتا ہے موسا مرتبے میں آخا سے کم درجے کے تو موسا کو جو فرون ملا وہ مرتبے میں بھی دشمنی میں بھی کم درجے کا تھا لیکن یہ امت کا فرون آخا نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو تم داڑھی مڈا کہتے ہو ہجڑا کہتے ہو مخنس کہتے ہو اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے ابو الحکم نام تھا اللہ کے نبی نے ابو جہل اس کو لقب دیا اللہ کے نبی نے امت کا فرعون ہونے کا لقب دیا یہ آقا کی سنت ہے کہ بد دینوں کو دین کے دشمنوں کو لقب دیا کرتے ہیں داڑھی ملوں کو ہجڑوں کا لقب یہ نبی کی سنت ہے جن پیانٹ پہننے والی رنڈیوں کو رنڈی کا لقب دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے نبی نے ابو جہل کا لقب دیا یہ نہ کہو کہ ناموں کو بگڑا دیا ناموں کو ایسا کیا کہ دل خراب ہونے لگے واقعیت فرعون ہونے کا ثبوت دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھر کر اپنا پیر کا پنجا جو سینے پر مارا ارے مجھے افسوس مرنے کا نہیں ہے کتنا گھمنڈی متکبر واقعی حضرت موسا کے سو فیرونوں سے اس کی فرونیت آگے وہ فرون تو جب ملک الموت کو دیکھا کلیما پڑھ لیا آمن تو بربی موسا بہارو یہ کیا کہنے لگا مجھے مرنے کا ڈر نہیں مرنے ہی آیا تھا مجھے معلوم تھا نبی نے کہا کہ میں مروں گا لیکن کسان کے دو بیٹوں نے حضرت معاذ اور معاوث ان کے والد کسان تھے ان کے دو بیٹوں نے اور بچوں نے مجھے مارا یہ ذلت کی موت کا تصور میں نے نہیں کیا تھا عبداللہ تیری تلوار منڈ ہے ایک کام کر میرے نیام سے تیز تلوار نکال اور ذرا منڈی کو نیچے سے کاٹنا کاٹے بعد بھی اچھی لگنا کئی سی کہا کہ کیا پیغام تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ شاید ہو سکتا ہے سلام پہنچائے شاید ہو سکتا ہے دل کی دنیا بدل جائے کہنے لگا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کل جو دشمنی تھی آج بھی وہ دشمنی کی آگ سو گنا میرے دل میں بھڑک رہی ہے نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے جاؤ تم اپنے پیغمبر سے کہہ دو اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور لاتوں سے مار کر لے گئے آقا کے دربار میں اور فرمایا آقا یہ رہا ابو جہل کا سر جس کو ماد اور ماوس اس امت کے نوجوان نو ننے منہ بچوں نے اس کا خاتمہ کیا آقا سجدے میں پڑ گئے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا یہ امت کا فرعون تھا میری امت کا فرعون تھا کے بعد جو گھمسان کی جنگ ہوئی اور صحابہ کرام نے جو جوہر دکھائے اپنی شجاعت کے اپنی بہادری کے جو کارنامے انجام دیے حضرت جبرائیل کو آسمان سے اترنا پڑا حضرت میکائی لائے حضرت اسرافی لائے اور آج بھی بدر کی وادی کے اندر سب پہاڑ آپ دیکھیں گے سنگلاخ ہیں یعنی وہ چوٹیاں اور وہ نوکدار پتھر چپنے والے جس پہاڑ پر حضرت جبرائیل گھوڑے کے ساتھ آئے تھے حیزورا نام حیزوم نام ہے اس گھوڑے کا حضرت مکائی حضرت اسرافی آسمان کے فرشتے آج بھی وہ پہاڑ ہے روئی کی طرح ہے ریت کا پہاڑ ہے وہ روئی کی طرح ہے آج وہ پہاڑ گواہ ہے مسلمانوں تم بدری بنو مسلمانوں معاذ بنو مسلمانوں معافذ بنو مسلمانوں علی اور حمزہ کی شجاعت کو اپناؤ آج مسلمان اس جوہر سے محروم ہو چکا ہے آج مسلمان رمضان کی فضیلتیں اعتکاف کی خوبیاں اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اتنا ثواب پلس پلس پلس پلس کرنا کے نمبر ختم ہو جائیں یہ سب یہودی ایجنٹ ہیں جو جذبہ جہاد کو امت محمدیہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی دل کی بات آج زبان پر آ چکی ہے کہ حضرت زنیرا کا قصہ حضرت سمیہ کا قصہ حضرت حمزہ کا قصہ تم بیان نہ کرو کیا چاہتے ہیں یہ یہ امت کو بدر سے توڑنا چاہتے ہیں یہ امت کو ہنین سے توڑنا چاہتے ہیں یہ امت کو نبی کی تلوار سے الگ کرنا چاہتے ہیں تلوار بھی سیرت ہے اخلاق بھی سیرت ہے مرغی حلال ہوتی ہے بغیر چھری چلائے اب اسے چھری چلا اے مولوی صاحب مدن صاحب دہشت گرد تو خون بہاتے ہو چھری چلے گی اللہ کی عظمت کی بڑائی بیان ہوگی نجس خون نکلے گا تب وہ مرغی حلال ہوگی تب وہ بکرا حلال ہوگا تب وہ اونٹ حلال ہوگا ہے دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت کہ چھری نہ چلے اور اونٹ اور گائے بکری اور یہ مرغی دمبا حلال ہو جائے یہ دہشت گردی ہے نجیس خون کو نکالنا امت سے منافقوں کو چھانٹنا امت سے نبی کے دشمنوں کو چھانٹنا امت سے ابو جہلوں کو ختم کرنا امت سے شیبا ادبا کو ختم کرنا امت سے نبی کے قاتلوں کے جو ہے نام نبی کے قاتلوں کے شہدائیوں کو جو ہے ختم کرنا کیا یہ دہشت گردی اگر یہ دہشت گردی ہے جاؤ ہاسپٹلوں کے سرجن سرجنوں کو ختم کر دو ڈاکٹروں کو ختم کر دو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے بابا کو کینسر کا پھوڑا ہو گیا میری اماں کے پیٹ میں گڈھا ہو گیا ڈاکٹر اٹھایا اس طرح ڈاکٹر اٹھایا کنچی ڈاکٹر اٹھایا بلیٹ تو تم کہہ دو ڈاکٹر دہشت گرد ہے یہ کینسر کا گڈھا بلیٹ کے بغیر نہیں نکل سکتا یہ امریکہ کی دہشت گردی کا اڈا یہ یہودیت اور نصاریت اور یہ مشرکوں کے دہشت گردی کا گڈھا بابری مسجد میں اذان نہیں ہو سکتی بیت المقدس مسلمانوں کو نہیں مل سکتی جب تک یہ نجیس خون تم نہیں نکالو گے یہ گندا اور پلیت خون نہیں نکالو گے اور پلیت خون نکالو گے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب چھری چلتی ہے مرغی کی گردن پر نجیس خون نکلتا ہے اور وہ مرغی حلال ہوتی ہے جب تک اس نجیس خون کو نہیں نکالو گے کہاں نکالیں گے سب بھائی دیوبند کو وہ جھنڈے کو وہ خانخواہ کو وہ چلے کو وہ جار مہنے کو اس میں گئے تو جہاد اس میں گئے تو جہاد بدر تیرا باپ کرے گا مدینے میں کام نہیں ہو رہا تھا اگر نبی کے اخلاق قرآن تھے اور قرآن میں قتال ہے قرآن میں سورہ توبہ ہے قرآن میں سورہ انفال ہے قرآن میں ہے وختلوہم ہے قرآن میں ہے وجاہد و پلّہ ہی کا جہادی قرآن میں ہے جہاد کے حکام کیا نبی دہشت گردے کیا قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں جب اخلاق کی زبان چلے اخلاق نبی کی سیرت اور جب تلوار کی زبان چلے تلوار نبی کی سیرت بلکہ میں نے پھر وہ بات دوبارہ دوہراتا ہوں جن کو غلط فہمی کا مرض لگ چکا ہے جن کو جمعیت اور جماعت پرستی کے جراثیم نے اور وائرس نے تباہ کر دیا برباد کر دیا وہ اٹھائیں کن تو مخیر امتین کے اندر خلاصہ تفسیر دیکھیں دے کے دعوت پیش کی جائے گی اور دعوت سے کام نہیں چلے گا تو جہاد کی تلوار اور قوت سے کام لیا جائے گا یہی مسلمانوں کا اعلی کار تھا علاقوں کے علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے اسلام کو پیش کرتے دعوت کو پیش کرتے اسلیم تسلیم قبول کر لیتے سلامتی مل جاتی ورنہ جزیا دینے کو کہتے کہتے کہ ٹیکس دے کر رہو اگر مان لیتے تو ٹھیک تھا اگر نہیں مان لیتے آؤ میدان جہاد کے اندر کتاب کے اندر اب موت ہی تمہارا فیصلہ کرے گی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس کو کہا نمائندے کے ذریعے سے کہ تین ہی آپشن ہیں اور اس نمائندے نے کہا نہ تو ان کو مال کی آس ہے نہ دولت کی طلب ہے زمین و آسمان بھر کر خزانے مل جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں اور ان کے جیب میں ایک دینار اور درہم نہ رہے تب بھی کوئی فرق نہیں وہ اپنی زندگی کے مقابلے میں شہید ہونے کو زیادہ چاہتے ہیں اپنی بیوی کو کی حیات کے مقابلے میں بیوی کو شہید کی بیوہ کا لقب دینے کے اندر زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے لاڑ پیار کے مقابلے میں شہید کے یتیم بچے کہلانے کے اندر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں تب مقدس نے کہا اب ان سے دنیا کی کوئی طاقت ٹکر نہیں لے سکتی لگتا تھا کہ جھک جائے گا لیکن جو اس کے چمچے تھے انہوں نے کہا نہ یہ تو گیدڑ کی بھکیاں ہیں میدان بپا ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کارزار اور وہ جن کا میدان بپا ہوا کہ امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کے لشکر نے وہ جوہر دکھائے کہ کے لشکر کا خاتمہ کر دیا مسلمان کے اندر جب امر بن آس تھے مسلمانوں کے اندر جب امر ابن جمو تھے مسلمانوں کے اندر جب خالد ابن ولید تھے مسلمانوں کے اندر جب ٹیپو سلطان تھے مسلمانوں کے اندر جب محمد بن قاسم تھے مسلمان ایسی بزدلی کی زندگی میں گزارا کرتا تھا حدیث پاک میں آقا نے سچ فرمایا کہ ترک تم الجہاد فصلت اللہ علیکم العذاب مسلمانوں جس دن تم جہاد کو چھوڑ دو گے بدر کو چھوڑ دو گے شہادت کے جذبے کو چھوڑ دو گے اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا وہ تین سو تیرہ رہ کر ہزاروں پر غالب تھے آج ترپن ممالک ففٹی تھری کنٹریز ہمارے ہیں زمین کے ذخائر پیٹرول سونا چاندی ملٹری پولیس عدالت قانون اور روپیہ پیسہ بیت المال ہمارا ہے لیکن یہ یہودی کتے جیسا چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جس مسجد کو مٹانا چاہے جس مدرسے کے وجود کو ختم کرنا چاہے نبی کا کارٹون جب بنانا چاہے نبی کے خلاف جب فلم بنانا چاہے اسلام کے خلاف جب سازش کرنا چاہے مسلم عورت کی آبرو عصمت عفت کے چادر کو تا کیا نہیں کر رہے وہ کیا نہیں کر رہے ہیں ادا ترک اگر یہ تیر یہ تلوار اگر نبی کے اخلاق نہ ہوتے یہ نبی کا کیریکٹر نہ ہوتا نے فرمایا کہ جو نماز تلوار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ بغیر تلوار کے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے جو بات مسواک کی بات آپ نے فرمائی مسواک کی فضیلت امت کو یاد رہی اور تلوار کی فضیلت سے امت محروم ہو گیا نبی کی میٹھا کھانے کی سنت امت کو یاد رہی اور نبی کے عریش کے اندر جنگ کے میدان کے اندر سجدہ سربسجود ہو کر رونے کی سنت کو امت نے بلا دیا صحابی فرماتے ہیں تین سو تیرہ تھے ہم تمام کے تمام میدان جنگ کے اندر تھکے ہوئے تھے ہم رات کو سو گئے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھا پوری رات آخا جگ رہے تھے اور جب فجر ہوئی ایک درخت کی جڑ میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا تین سو تیرہ کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی آپ نے جنگ کی اہمیت بتائی اور یہ اسلام کی وہ پہلی جنگ جس کے اندر بدر کے صحابہ آئے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی فرمایا اے بدریو اب تم آزاد ہو تمہیں بدر کا پروانہ جنت کا پروانہ مل چکا ہے اب تمہارے اگلے پچھلے قطعے اگر خدا نہ کرے بدر میں شریک کوئی صحابی آگے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ بھی کرے گا یقیناً وہ جنتی ہے جو میدان بدر وہ ہے کہ یہاں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ نے جنت کی صنعت دے دی جنت کی بشارت دے دی اور اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام اتنے بابرکت اتنے محدث اور اتنے بازمت علماء نے مستقی ایک ایک صحابی کے نام پر کتابیں لکھی اور علماء نے لکھا ہے تین سو تیرہ جو صحابہ کرام ہیں اگر کوئی تم بدر میں گئے نہیں تلوار نیام سے نکالی نہیں کمان سے تیر چھوڑا نہیں فلسطین کی شکل نہیں دیکھی کشمیر کا نقشہ نہیں دیکھا عراق نہیں گئے افغانستان نہیں گئے چیچینیا نہیں گئے لبنان نہیں گئے سوڈان نہیں گئے تین سو تیرہ صاحب کرام کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرتا ہے حدیث علماء نے لکھا کتابوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان تین سو تیرہ صحابہ کرام کے نام کے صدقے میں اس بندے کی دعا کو ریجیکٹ نہیں فرماتے اس کو مسترد نہیں فرما دے یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ نام بکھرے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ تین سو تیرہ نام بکھرے ہوئے ہیں بڑی مشقت اور جد و جہد کے بعد ایک پرچے کے اندر تین سو تیرہ صاحب کلام کے نام اپنے گھروں میں ٹنگائیے اپنے بچوں کو دکھائیے یہ وہ شیر سوار ہیں یہ وہ شہ سوار ہیں یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کے سپنے میں آج ہمارے سروں پر ٹوپی ہے جن کے وجہ سے آج ہمارے چہروں پر سنت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سپنے میں تمہاری ماؤں کے جسم پر برخا ہے یہ وہ لوگ ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ان تو لکھا دل اصاب لنتوبت ابدا مولا مولا مدینے کے جگر کو میں نے بدر کے اندر ڈال دیا ہے آج اگر یہ شکست کھا جائیں گے کل تیرا کوئی نام لیوانا ملے گا یہ اسلام کے جگر گوشے تھے ان کے نام سے اگر آپ دعا کریں گے بڑی محنت سے جمع کر کر انشاءاللہ ایک مدینہ طیبہ کی زیارت کی سیڑھی کہ جس کے اندر آپ بدر کا میدان دیکھیں گے حضرت فاطمہ کا گھر دیکھیں گے اور حضرت سلمان جو لوگوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت نہیں کی حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی جس پتھر پر قدم رکھا تھا وہ پتھر کے نشانات خدرت کی نشانی آج بھی موجود ہے وہاں مقام ابراہیم ہے یہاں صالح علیہ السلام کی وہ سی زیارت مدینہ اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بدری تین سو تیرہ صحابہ کرام کے نام یہ نام برکت کے گھروں کے اندر ٹنگے رہیں گے ہر آئے دن ہم ایک تغرا دیتے ہیں اس لیے کہ کرکٹ پلوروں کے فلم میں کام کرنے والوں کے ہجڑوں کے اور یہ سیکسی فاہشہ اور بدکار عورتوں کے کیلنڈر نکل کر اس جگہ اسمائے بدر اصحاب بدر کے نام لگے اس جگہ آپ کو سلاط و تصویر کا نقشہ نظر آئے اس جگہ آپ کو نماز کا مصنون طریقہ نظر آئے اور اس کے ساتھ کون مئی کا لال ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب کہ میں نے اپنے ماں کا دل نہیں دکھایا اپنے باپ کا کہیں نہ کہیں بھول میں صحیح الاق اللہ اف اف تو کہہ دیا ہوگا اور ماں اور باپ کا مسئلہ اتنا نازک اتنا حساس ہر چیز کا عذاب اللہ مرنے کے بعد دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھایا ہو اللہ موت سے پہلے وہ نقشہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں چاہے پوری رات تاجدے پڑے عمرے پر عمرہ کرے اور یہ پیشانی پٹک پٹک کر سجدے کر کر کر پٹک پٹک کر پھوڑ لے ماں کی نافرمانی کے وبال کو ٹال نہیں سکتا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے حصے دوب کے اندر امام بخاری کے حوالے سے ایک دعا نقل کی ہے کہ وہ دعا اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ماں باپ اسے حق طلب نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے مجھے گالی دے دی اف کر دیا میری نافرمانی کر دی جو کی بات مان کر مجھے جو ہے کوچ دیا وہ بھی انشاءاللہ شاء پانچ منٹ کا پیکیج یعنی کہ پانچ منٹ کے اندر آپ پورے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کر سکتے ہیں اور یہ ماں باپ سے مغفرت کا پروانہ لینے کی خاص دعا یہ گھر میں ٹنگی رہے گی آتے جاتے ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے آپ کی نسلیں آپ کو دیکھیں گی پڑھتے ہوئے تو آپ کی نسلیں بھی پڑھیں گی یہ قیمتی تحفے آپ کو بدر کے تحفے کے طور پر مل رہے ہیں حضرات یہ مہینہ بدر کا یہ مہینہ جہاد کا یہ مہینہ مسلمانوں کی فتح کا یہ مہینہ مسلمانوں کی کامرانی کا یہ مسلمان یہ مہینہ کافروں کے دلوں کے اندر اسلام کے خنجر کے پیوست ہونے کا یہ مہینہ اسلام مسلمانوں کے دل و دماغ کو ٹھکانہ لگانے کا مہینہ یہ مہینہ امت کے فرعون کے واصل جہنم ہونے کا فرعون فیرون کے واصل جہنم ہونے کا مہینہ ابھی اعتکاف کے دن باقی ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیے اللہ کے ہو جائیے اللہ سے مانگیے جذبہ جہاد کو اللہ سے مانگیے جذبہ شہادت کو بزدری کو نکال کر پھینکیے کمینے پن کو اور جماعت پرستی کو پیٹا پرستی کو خانخواہ پرستی کو وزروت و سنا میں ہی الجہاد میرے آقا نے فرمایا اسلام کے پہاڑ کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے تبلیغ نہیں فرمایا مدرسہ نہیں فرمایا صفہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا الجنت و تحت سیو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے مسجد کے سائے میں خانقاہ کے سائے میں دارلوم کے سائے میں مظاہر کے سائے میں مرکز نظام الدین کے سائے میں یہ نہیں فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں الجنت تحت ضلع سیو وہ تلوار اپنا ہو جس کے سائے میں تمہیں جنت ملے وہ قدم اپناؤ جو قدم تمہیں جذب جہاد اور جذب شہادت تک پہنچائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کریم کے صدقے میں بدر کے اصحاب بدر کے صدقے میں بدر کے شہداء کے صدقے میں بدر کی قربانیوں کے صدقے میں بدر کے میدان میں مسجد عریش کے اندر نبی کے رونے اور ان کے آنکھوں کے آنسو کے صدقے میں مولا ہماری بگڑی بنا دے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اسلام کے لیے قبول فرما لے مولا دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے آل اولاد کی محبت نکال دے مولا ہمارا جینا مرنا آخرت کے لیے ہو اسلام کے لیے ہو مولا ماد اور موش سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا افرادیسی خاتون صنف نازک اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما وہ جذبات اور وہ خیالات وہ احساسات مولا دولت نہیں مانگ رہے ہیں مال نہیں مانگ رہے ہیں بلڈنگ نہیں مانگ رہے ہیں پھر ان کے اولاد کو مال مبارک ہو قارون کی نسل کو دولت مبارک ہو اور حکومت کے چاہنے والوں کو فرعون کے ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والوں کو حکومت کی کرسیاں مبارک ہو مولا کرسی نہیں چاہیے مال نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے روپیہ نہیں چاہیے حسن نہیں چاہیے مولا ماس کا جذبہ دے دے معاوض کا جذبہ دے دے حمزہ کی شجاعت دے دے علی کی بہادری دے دے اصحاب بابدر کی قربانیوں کے صدقے میں مولا ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین